بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعيدنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب قل کہہ دیجئے ان الاولین قل جو ہے قال یقول اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ انا ہے قال کا جو مقول ہے وہ انا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ انا ہے تو وہ پھر ان سوری وہ اگر ان آ سکتا ہے انا نہیں آ سکتا اور اگر ان آئے تو وہ ان تفسیریہ ہوتا ہے انا نہ جملے کے شروع میں آ سکتا ہے نہ قول یقولو کے سوری انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ قول یقولو کے بعد انا آ سکتا ہے انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور قول یقولو کے بعد چاہے وہ جملے کے وسط میں ہو تب بھی انا آتا ہے اور پورا جملہ جو ہے وہ قول یقولو کا مقول ہوتا ہے لہذا جملے کی عرابی حالت کیا ہوگی ان الاولین والآخرین ان کا اسم الاولین والآخرین اور جو ہے وہ خبر ہے اور یہ پورا جملہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ محلن منصوب ہے کیوں محلن منصوب ہے اس لیے کہ وہ قول یقولو کا مقول ہے یعنی اس کا مفول بھی ہے تو یہ جملہ حالت اس کی کیا ہے جملے کی محلن جملے کی حالت ہمیشہ محلی ہوتی ہے جملے کی حالت محلی ہوتی ہے جملے کی حالت ہمیشہ محلی ہوتی ہے اور مبنی اگر ہو مبنی اس کی حالت ہمیشہ کیا ہوگی محلی اگر اس کا کوئی محل ہوتا ہے کچھ مبنی حروف تو مبنی ہے ان کا تو محل ہی نہیں ہوتا اعراب لا محل لہو من اعراب لیکن اگر کوئی مبنی ہوگا اللہ اللہ کیا ہے مبنی جا اللہ رئی تو مررت مرر تو ہر جگہ یہ حالت بدل رہی ہے نا تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ جو ہے وہ مرفو بلکہ حالت رفع میں محلن رفع میں ہے بات واضح ہے کہ نہیں کیوں اس لیے کہ الدي مبنی ہے تو قل ان الاولین والآخرین کہہ دیجئے اولین و آخرین لام مزحلقہ مجموعون جمع کیے جائیں گے اس میں مفول کب جمع کیے جائیں گے الا میقات یوم معلوم جمع کیے جائیں گے الا تو اس میں تزمین کا مفہوم ہو گیا تزمین کا مفہوم یہ ہوا کہ جمع کیے جائیں گے اور لے جائے جائیں گے ٹھیک ہے ساقا یا کے ساتھ آتا ہے الا سخت ہو الا سمجھا رہی تو لبج فی ہونا چاہیے نا لبجم اونا فیمی یوم معلوم تو کیا کہا الا تو اس کے اندر تزمین ہے جیسے سورت الانشقاق میں فرمایا یا ایوہ الناس انکا کادحن الا ربی کا کا کدہ کدھا کے ساتھ الا نہیں آتا کدہ یک کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا مشقت کرنا عرق جبی سے کچھ کرنا تو قدا ہے یک دہ الا کا مطلب ہے ان کا تک تک دہو تج تہی دو و تک دو و تت ابو مسافر اللہ سبحان کیا مفہوم پیدا ہو گیا اس کے اندر سفر کا سلوک اسی سے علم سلوک ہے وعلیکم السلام یہ ڈائریکٹ میرے پاس آ گیا اچھا بہت شکریہ ہوں یہ کتاب نحف کی ہے مختصر تھی کسی کو پڑھا نہیں تھی اس لیے میں نے پرنٹ منگوایا تھا تو پرنٹ آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم تو میقات مفعال کے وزن پہ ہے لیکن یہ اس میں اعلیٰ نہیں ہے بلکہ یہ اسم کے معنی میں وقت کے معنی میں جیسے وقت سے میقات ہے تو وعد سے کیا ہے میعاد ان لا تخلف المیعاد کا مطلب ان کا لا تخلف الوعدہ اسی طرح میقات سے مراد یہاں اگرچہ میقات آتا ہے وقت کی جگہ اور وقت کے مکان کے لیے بھی جیسے ہم کہتے ہیں میقات سے گزرنا تو میقات کیا ہے جہاں احرام باندھنے کا وقت آ جاتا ہے یا احرام باندھنے کی جگہ ٹھیک ہے کہ نہیں صرف مکان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں کیا ہے مطلق وقت کے معنی میں ہے کل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات ای وقت یوم معلوم معلوم یوم کی صفت ہے تو کیا معلوم سے مراد ہوگا یوم سبحان کیونکہ یہ یوم معلوم ہمارے لیے اس کا وقت مجہول ہے ثم انکم ایوہ الضالون پھر بے شک تم ایوہ الضالون المکذبون یہ ایوہ جو ہے اور اس کے بعد منادہ یہ پورا کے پورا بدل ہے انم کم کی ضمیر کا انکم من انتم ایوہ الضالون ایوہ ای جو ہے نا ایوہ میں آپ کو معلوم ہے فلام ہو تو ایوہ آتا ہے بغیر نا یا ای ہوتا ہے حرف ندا ہا تمبی کے لیے ایوہ سمجھا رہی ہے الضالون المکذبون صفت موصوف لآکلون یہ کیا ہوگا لآکلون کیا ترکیب کے اعتبار سے ہاں لیکن کیا ہے ترکیب کے اعتبار سے جملہ خبر انہ کی انکم ٹھیک ہے اور کم کے بعد ایو حدالون المقدبون تو خبر نہیں ہو تو بدل ہے تو بدل اور مبدل مل منہ مل کے کیا بنے ان کا اسم اور خبر کیا لاکلون انکم ایوہ الضالون المکذبون ماذا ستفعلون ستاکلون یعنی لاکلون اسم الفاعل ہے کھاؤ گے کھانے والے ہو تم یعنی انتم آکلون کس میں سے من شجرن شجر میں سے پہلا شجر علماء نے کہا تبیز کا ہے دوسرا بیانیہ ہے من شجرن درخت میں سے ہاں پورا درخت تو لکھا ہوگا بن شجرن اچھا وہ درخت کیا ہے یعنی زقوم من بیانیہ کا مطلب کیا ہے یعنی او اعنی زقوم زقوم هذه اونی رہی ہے تو یہ من کیا ہے یہ من بیانیہ هذه تبين من تو بھائی جو من ہے یہ وضاحت کر رہا ہے المن رہی ہے فمالی اونا اس کا اطف کس پر ہے آکلون پر آکلون فمالی اونا سمجھا لیے جی؟ فمالی اونا منہا منہا میں ہا کی ضمیر شجر کی طرف جاری کیونکہ اس میں جنس ہے شجر فمالی اونا منہا ای من الشجر کس کو بھرو گے البتونا پیٹوں کو بھرو گے اسم الفائل کا مفول بھی ہی ہے اسم الفائل بھی فیل کا عمل کرتا ہے فمالی اونا منہا البتونا فشاربون اس کا تب بھی کس پر ہے آکلون پر فشاری بونا علیہ کا کیا مطلب ہے یہاں ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے اب جا رہی ہے مذکر کی ضمیر بعض علماء نے کہا یہ زقوم کی طرف جا رہی ہے پہلی شجر کی طرف جا رہی ہے سمجھا رہی علیہ ہی کیونکہ زقوم کیا ہے اصلا گویا وہ شجرت اس ہے تو اس کے پھل کا نام بھی زقوم ہے جو اس پہ پھل لگے ہوئے ہیں کا روس و شاطین تو وہ کیا ہے وہ زکوم ہے تو اس کی طرف ضمیر چلی گئی اچھا پھر شجر کی طرف بھی ضمیر جا سکتی ہے کیونکہ وہ ہے اس میں جنس معنی کے اعتبار سے تو جمع ہے لفظ کے اعتبار سے واحد ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں لفظ کے اعتبار سے واحد مذکر ہے شجر اس کی طرف مونس کی ضمیر کیوں لوٹتی ہے کیونکہ وہ اس میں جنس ہے سمجھا رہی ہے اس کے اندر جمع کا مفہوم ہے غیر عاقل کی جمع کا مفہوم ہے اس اس کی طرف ہا کی ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے اور کس کی ہی کی بھی دوسری رائے یہ ہے یہ تو دونوں رائے ایک جیسی ہیں کہ علیہ ہی سے مراد ہے العقل پیچھے آیا تھا نا کلون من شجر من زقوم تم کھاؤ گے تو فشاری بون علیہ الل العقل اس عقل پر مزید کیا کھائیں گے پئیں گے من الحمیم سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس پر مستضاد یہ پئیں گے تو علیہ کا مفہوم کیا ہے لئی سل فقط بل یشربون الحمیم فوقہ علیہ فوقہ بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں فشاربون فشاربون من شرب شرب الحیم کیا ہے مفعول مطلق النوع سمجھا رہی شرب ہے نا شریف یشرب شرب فشاربون تو اس کے بعد آیا مفول مطلق کیوں مفول مطلق آیا اس لیے کہ اسم الفائل فعل کا کام کرتا ہے تو جسر فعل کے بعد مفول مطلق آتا ہے اسم الفائل کے بعد بھی آ سکتا ہے فشاری بونا شرب الہیم اور نوعیت ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آگے مضافل اس شرب کی ایک نوعیت کا بیان ہے جس طرح ہیم پیتے ہیں اس طرح وہ پیئیں گے اب ہیم کیا ہے اصل میں ہیم جو تھا وہ فعل کے وزن پہ ہوئیم ہے ہوئیم ٹھیک ہے تو وہ یا کی مناسبت کی وجہ سے اور کثر وہ جو ضمہ ہے وہ ثقیل ہو گیا تو نیچے ہیم ہو گیا تو آہیم جس طرح ہم پڑھتے ہیں احور خورہ اخور اخضر خضرا خدر اسی طرح اہیم ہیما ہیم اہیم ہیما ہیم وہی وزن ہے نا سیم تو ہیم کے بارے میں کیا کہا گیا ہیم کے بارے میں کہا گیا کہ جس کو ویسے ہویام کس کو کہتے ہیں ہویام محبت کے نا کوئی دس بارہ درجات بیان کرتے ہیں لغت والے اس میں کوئی وسط کا ایک درجہ ہے کیا درجہ ہے عشق و ہویام نہیں کہتے عشق و ہویام ہویان وہ درجہ ہے کہ محبوب کا وصال بھی نہیں ہوتا کہ تسلی ہو سکے اور محبوب سے چین بھی نہیں آتا ایک یہ مفہوم ہے مستقل حالت عطش میں رہتا ہے انسان کس میں رہتا ہے حالت عطش تو یہ عشق کی ایک کیفیت ہے لیکن یہ ہیجر بھی ہاں،, ہاں بالکل لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ کچھ کچھ نہ کچھ وصال ہو بھی جائے تو تسلی نہیں ہوتی اتش بجھتی نہیں ہے پیاس بجھتی نہیں یہ انسانوں کے لیے لیکن اونٹ کی ایک بیماری کا نام بھی حیام ہے اونٹ کی ایک بیماری لہذا حیما مونس اونٹ کو کہتے ہیں اہیم جو ہے وہ مذکر اونٹ کو کہتے ہیں ان کو ہویام کی بیماری لائق ہو جاتی ہے ہویام کی بیماری یہ ہے کہ وہ پانی پیتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے پیاس نہیں بجھتی یہاں تک کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہوتی اندر یعنی کچھ اس طرح کی بیماری اسے یہ وہی ہے وہ عشق والا بھی مسئلہ یہ کہ آتش ختم نہیں ہو رہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو اس کی بھی جو پیاس ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور پیتے پیتے پیتے پیٹ پھٹ جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مر جاتا ہے یہ حیام ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمیم کوئی پینے کی شے تو نہیں ہے فشاری بون علیہ من الحمیم لیکن کہا ایسے پئیں گے اسے کلہیم شرب الہیم جیسا کہ وہ پیاسا اونٹ جس کی پیاس نہیں بجھتی اور اسی پیاس بجھانے میں اس کی موت ہوتی ہے اور وہ پانی پیتا چلا جاتا اس طرح پیئیں گے فشاری بونا شرب الہیم یا الہیم ناقا کی جمع کیا نوق بات باتیں ہو گئی نا ہویام ہویام ہاں جی۔ اس لیے ہمارے صوفیہ جو ہیں وہ دنیا کی محبت کو بھی ہویام سے تعبیر کرتے ہیں جس طرح بیماری لائق ہو جاتی ہے پیتے چلے جاؤ یعنی دنیا میں انسان ہی کہتا ہے کہ بھائی یہ لے لوں گا تو شاید تسلی ہو نہیں ہوئی یہ لے لوں گا یہاں پہنچ جاؤں اتنا کما لوں اس منصب پہ پہنچوں اس طرح کا گھر مل جائے اس طرح کی گاڑی مل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو شاید تسلی ہو جائے گی پہنچ کے پیاس بجھ جائے گی لیکن جس بھی سٹیپ پہ ہوتا ہے پیاس نہیں بجھتی یہاں تک کہ دنیا اسے مار دیتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے پیاس ہی کی حالت میں پیاس سے مراد یہ اس کی اندر کی تسلی اندر کا فاقہ اندر کا خلا اندر کا ویکیوم بھرا نہیں ہوتا پوری دنیا بھی وہاں اونڈیل دی جائے تو وہ ویکیوم بھرتا نہیں ہو ایسا عجیب و غریب قسم کا بلیک ہول ہے آپ کو یہ سمجھے دل کے اندر کہ وہ پوری کی پوری کائنات بھی نکل جائے گا تو اس کی تسلی نہیں ہوگی جب تک وہاں کیا نہ آئے ذکر اللہ اللہ ذکر اللہ القلوب یہ ہویام کی بیماری ہے جو ناوز باللہ ہمیں لاحق ہو جاتی ہے دنیا کی محبت بہرحال مطلب ہاں حوث کا ہے لیکن دیکھیں ایک حوث یا حوث جو ہے وہ مزید کی خواہش ہے مزید کی خواہش ہے حوث اس میں اصل میں ہو رہا ہے کہ مزید مل رہا ہے یعنی مستقل اس کے سامنے پانی موجود ہے حوث میں ہوتا ہے مزید مل نہیں رہا لیکن خواہش ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ آپ پانی کا پورا تالاب ہے اس روٹ کے سامنے وہ پیے چلے جا رہا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی پیے چلے جا رہا ہے پیے چلے جا رہا ہے یہاں تک کہ مر جا رہا ہے دنیا کی محبت بھی ایسے ہی ہے اور ایک لحاظ سے بات ٹھیک ہے کہ حوث اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی چلتا جاتا اللہ کے نبی صاحب نے کیا فرمایا یہ حرم ابن آدم ویب اب اسنان ابن آدم کیا ہوتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے بوڑھا لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں باقی رہتی ہیں کیا بتایا الحرس ہرس حوث والعمل اور لمبی خواہشات لمبی پلاننگس اس کو پتہ ہے کہ وہ ان پلاننگس تک جی نہیں سکتا بہرحال تو یہ فشاری بون شرب الحیم بعض صوفیہ یہاں تفسیر اشاری اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھائی جس طرح دنیا میں بھی اصل میں وہ اسی بیماری میں مبتلا تھے تو قیامت کے دن وہ بیماری گویا ایک حصی بیماری بن کے سامنے آ جائے گی دنیا میں وہ اس بیماری میں کیسے مبتلا تھے دنیا کی محبت دنیا کی پرستش گنوائی کوئی نہیں ہے وہ اگر آپ نے پڑھنی ہے محبت کی سٹیجز تو روزۃ المحبین کتاب ہے ابن قیم علیہ الرحمٰ کی اس کے شروع میں وہ سٹیجز ساری بیان کی ہوئی ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے آخری سٹیج یاد ہے بس وہ ہے خلا خلیل اس میں محبت بھی ہے اس میں ہویام بھی ہے اس میں عشق بھی ہے اس میں ولا ہن بھی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اسی طرح اور بھی تو وہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ ہیں غالباً انہوں نے ہر ایک کی تشریح بھی کی ہے الگ الگ اس میں ہویام بھی ہے جی ہماری خطرناک بڑی علاج اتنی خطرناک ہماری دنیا کی لگ گئی لگی ہوئی ہے ہمیں اس کا علاج علاج بزد ٹھیک تو فرمایا فشاری بون شرب الحیم فرمایا ہاد یوم الدین نزل کے بارے میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کسی جگہ سورہ صافات یا سعود میں کہ نزول کے بارے میں دو رائے ایک یہ کہ فوری اترنے کے بعد جو مہمان نوازی کی جائے یا جو مستقل نازل نازل کس کو کہتے ہیں ضعیف کو ینحو ینزل دابتی ہی علیہ تو جو اسے دیا جاتا ہے وہ کیا ہے نزول تو بعد نے کہا بعد نزولی ہی مباشرتاً بعد نظولی ہی مباحث اور بعض نے کہا کہ نہیں بس ما یعطا للنازل جو دیا جائے نازل کو ان بعد سنہ اگر وہ ابھی تک مہمان بن کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ نزولی ہے تو ہادہ نزول یوم الدین یہ ان کی مہمان نوازی ہے یہ اس کو کہتے ہیں تحکم ہا کے چھوٹے ہا کے ساتھ تحکم کیا ہے سخریہ استحضا طنز جس کو ہم کہتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون یہ بہت خوبصورت آیات پہلے بھی تھی لیکن وہ ڈرونی تھی اس میں آپ دیکھیں کہ ایک عجیب سا انداز ہے نحن خلقناکم ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے فلولا تصدقون تو تصدیق کیوں نہیں کرتے لولا کیا ہے لولا حروف تہذیب میں سے ٹھیک حروف یہ وہ والا لولا نہیں ہے ایک لولا ہوتا ہے حرف امتنا للوجود وہ لولا اور ہے یہ لولا کیا ہے یہ حرف تہذیب اگر میں آپ سے کہوں لولا تو یہ لو ما بھی ہوتا ہے لو ما بھی یہی مفہوم ہے حلہ بھی یہی مفہوم ہے اللہ بھی یہی مفہوم ہے اللہ تکتب حلہ تکتب لولا لو ما تکتب سمجھا رہی تو لولا تو تصدقون سمجھا رہی تو لولا کیا ہے حرف تہذیب تہذیب کس کو کہتے ہیں کسی فعل کی طلب شدت کے ساتھ اس کو تہذیب کہا جاتا ہے کسی فیل کی طلب شدت کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحادون وہ بھی یہی ہے واد واد مسکین ایک دوسرے سے طلب نہیں کرتے کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ تو یہ حرف تہذیب ہے حرف ہے حرف کا مطلب کیا ہوتا ہے حرف حرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مبنی ہوگا اور لا محل آب اتبار لولا تصدقون کیوں تم تصدیق نہیں کرتے صدق یصدق تصدیقا اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے گویا بتا دیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مانتے کیوں نہیں اس کے بعد دلائل افر تم ما تم نول کیا پس دیکھا تم نے یہ حمزہ استفام جو ہے اس کے قواعد میں سے یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اطف سے پہلے آتا ہے یعنی اگر پچھلے جملے پہ کہیں اطف ہو بھی تو اس کی خاصیت صدارت کی ہے صدارت کس کو کہتے ہیں صدر جملہ میں ہونا باقیوں کی یہ نہیں ہے مثال کے الفریقین احق و بالعم سمجھا رہی فا عی الفریقین تو ایو کے بعد فا کے بعد ایو یہ نہیں ہو سکتا فا آ آفا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اطف کا جو ہوگا وہ حمزہ استفام کے بعد آئے گا آفا اچھا حل جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے حل کیا ہے فہل انتم مسلمون مسلم فہل انت لیکن حمزہ کی خاصیت کیا ہے صدارت صدارت کس کو کہتے ہیں شروع میں ہونا تم تم نون کیا پس تم نے دیکھا جو کیا دیکھا افرائی تم کا مفول بھی کیا ہے میں تم نون جو تم ٹپکاتے ہو پہلے گزر چکا ہے بن نطفت اذا تمنا امنا یمنی امنا تخلقونہ ام نحن الخالقون کیا تم اسے پیدا کرتے ہو ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ما مسولہ کی طرف ام نحن الخالقون یا ہم ہی خالق ہیں دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا ام نحن نخلقہ یہ بھی ہو سکتا ہے افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بھئی اس نطفے کو تو تم نہیں بناتے ہو سکتا کسی اور شے کو بناتے ہو ابھی کی کس کی بات ہو رہی ہے نطفے کی تو اگر کہا جاتا نا ام نحن نخلقه تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا تھا کہ نطفے کو تو ہم ہی بناتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی اور شے کو کوئی اور بناتا ہو سمجھا رہی ہے تو کہا کہ نطفے ہی کا کیا بیان ہے ام نحن الخالق یا ہم ہی خالق ہیں نحن الخالقون میں ہم ہی کا مفہوم کیسے ہوا ہے جی نحن الخالقون میں ہم ہی کا مفہوم کیسے ہوا مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے ام نحنو نحنو ضمیر ہے نا ضمیر کیا ہوتی ہے معرفہ الخالقون تو ام نحن الخالقون حسر ہے یعنی لیس هناك خالق غیرنا یہ مفہوم ہے ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن نحن الخالقون قدرنا تخلوق الموت ہم نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت یعنی مراد یہ کہ نحن خلقناکم وبعد ذلك کم و نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین لیکن مسبوق کون ہوتا ہے مسبوق مسبوق جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں کہ مسبوق ہوتا ہے ایک لاحق ہوتا ہے نماز کے آکام میں مسبوق کون ہے مسبوق وہ ہے کہ جب آپ پہنچے تو آپ سے نماز آگے نکل گئی ہے آپ دوسری رکت میں ہیں تیسری رکت میں پہنچے آپ کون ہیں مسبوق لأن الامام قد سبقك ٹھیک ہے لاحق اور ہوتا ہے لاحق ہوتا ہے نماز میں بیٹھے بیٹھے سو گیا اچانک اس کی آنکھ کھلی اب اگلی رکت شروع اب کیا کرنا ہے اس کے احکام ہیں تو مسبوق اصل میں جس سے کوئی اور آگے نکل گیا جیت گیا تو جو جس سے کوئی اور آگے نکل گیا وہ اس کے مقابلے میں عاجز ہے نا ٹھیک ہے وہ اس کے مقابلے میں عاجز ہے تو مسبوقین کا مطلب یہ ہوا امان اہنوبی مسبوقین اے بھی عاجزین اچھا جب اللہ میاں نے یہ کہہ دیا کہ وما نحنو بھی عاجزین تو اس کا مطلب ہے نحنو بھی قادری نحنو قادرون <laughs> یہ یعنی کہ نہیں تو یہ ساری ترتیب اس لیے کہ آگے اللہ کا سلا بنانے کے لیے یعنی وما نحنو بھی مسبوقین ائی وما نحنو بھی عاجزین وَإِذَا مَا كُنَّا عَاجِزِينَ فَنَحْنُ قَادِرُونَ عَلَى مَاذَا نَقْدِرْ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ یعنی فَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَيْ قَادِرِينَ عَلَى سمجھا دیئے جی؟ کس بات پر قادر ہے نبدل امثالکم کہ تمہارے مثل بدل کر لے آئیں بدل یبدلو دیکھیں ایک تو ہے جب آپ کہتے ہیں نا بد بدل تو حاض القلم مثلا حاض القلم بھی ذاک القلم تو تبدیل کے اندر مفہوم کیا ہوتا ہے کسی شے کو کی جگہ کسی اور کو لانا تو نبدل امثالکم میں ایک شے محذوف ہے نبدلو بکم امثالکم سمجھ رہی ہے کہ نہیں نبدلو بکم تمہاری جگہ امثالکم یہ جو بدلا یبدلو ہے استبدلا استبدلو ہے اشترا اشتری اس میں با کس کے ساتھ آتا ہے جو شاید دی جا رہی ہوتی ہے بس ذہن میں رکھیے اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر اتستبدلون الذی اي تريدون ان تاخذوا الادنى بعوض الخير ٹھیک ہے تو اتستب على ان نبدل بكم یعنی تمہیں لے جائیں کسی اور کو تمہارے مانند لے ائیں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں على ان نبدل بكم امثالكم اي مثلكم اچھا یہ کیا مطلب ہوا علماء نے کہا کہ یہاں جیسے قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے نا کہ الناس اللہ علی ذلك قدیر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسانوں کو لے کر کسی اور مخلوق کو لے آئے تو کہا جا رہا ہے تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور کو تمہارے مانند لے آئے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں انسانوں ہی میں سے کچھ کو لے جا کر کسی اور کو لے جانے کی بات ہو رہی ہے کیا کہا ان ثم لا يكونوا امسالا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ قوی بات یہ ہے کہ یہ پورے انسانوں کی بات ہو رہی ہے ہم چاہیں تو تمہیں تو لے تمہاری جگہ کسی اور کو لے جائیں اور تمہیں کہاں لے جائیں وننشی انشی اور تمہیں اٹھائیں فی میں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے یعنی فی ما لا تعلمون فی حالت لا تعلمون او فی انتم لا تم او فی مکان لا لالما بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں فی ماں میں ماں کیا ہے حیا بھی ہو سکتی ہے حالت بھی ہو سکتے ہو سکتا ہے تو جنہوں نے کہا کہ حالت ہے تو انہوں نے کہا اس میں مسخ کا ذکر بھی ہے یعنی نحن نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون ای ننشئکم فی حالت و حیئت انتم لا تعلمونها ای نمسخ صورکم وننشئکم فی صورت الحیوانات مثلاً اس لیے کچھ ہمارے گروہ ایسے رہے فضول قسم کے جو کافر تھے جو تناسخ کے قائل تھے وہ اس طرح کی آیات سے استعمال کرتے تھے تو ہمارے علماء نے کہا کہ تناسخ اگر ہے کسی حیوان کی شکل میں جانا وہ ریپٹیشن نہیں ہے وہ اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن حیوانات کی نوزب اللہ شکل میں اٹھائے وہ ان کی حقیقی باطنی صورت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوگی امام غزاری نے فرمایا جس کے اوپر جیسے صفات سبوعیہ ہیں مثلا غالب تو ہو سکتا ہے وہ کسی شیر چیتے بھیڑیے سانپ بچھو کسی کی شکل میں روایات میں آتا ہے کچھ چونٹیوں کے شکل میں جو متکبرین ہیں وہ چونٹیوں کے شکل میں ہوں گے کیونکہ وہ اپنے خیال میں بہت بڑے ہیں تو اس طرح کے ہوں گے کہ لوگ رونتے ہوئے انہیں جا رہے ہوں گے تو الجزا امن جنسل عمل لیکن بہرحال اس آیت میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ون شی قوم فیمہ لا تعلم سے مراد آخرت ہے کیسے پتہ چلا آخرت ہے اس کے فوری بات کیا آ رہا ہے ولقد عالم تم نشت الا تو پتہ چلا یہ نشت ثانیہ ہے نشت اولا کیا ہے وہ ہم جان چکے ہیں وہ جان کیا چکے ہیں انسانی شکل میں آ چکے ہیں تو نشت ثانیہ کیا ہے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا وننشی اکم فی مکان لا تعلمونہ اوفی حالت اوفی حیعت اوفی صورت انتم لا تعلمونہ سمجھا رہی

اچھا اس پہ امام تبری علیہ الرحمٰ نے کیا کہا قدرنا بینکم الموت علی ان نبدل امثالکم میں کہتے ہیں ای تموت طائفۃ ونبدلها بطائفۃ جیسے ہم نے کہا ایک مفہوم وہی ہے تموت طائفۃ ونبدلها بطائفۃ ہکذا قرنا بعد قرن یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دوسرے لوگ کہاں جاتے رہیں گے دوسرے عالم میں عالم برزخ اور اس کے بعد سب کے سب جمع ہوں گے اولین و آخرین لمجموعون اچھا وہ القالم تم نش یہ بھی بہت یعنی اس طرح کیا جائے کہ تم جب پہلی نشَ جان چکے ہو تو نصیحت کیوں نہیں پکڑتے حل وہی حل فلا لماذا حل تذک کا لیکن اس میں مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اس وقت موجود ہے اور اپنی نشت اولا کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے کیا قابل تعجب ہے <laughs> سمجھ آ رہی ہے اگر آپ عدم میں ہوتے نا تو پھر آپ کے لیے قابل تعجب ہوتا کہ میں وجود میں کیسے ہوں گا لیکن جب آپ عدم میں ہوتے تو آپ تعجب کے بھی قابل نہ ہوتے ٹھیک ہے لیکن اب آپ وجود میں آ چکے ہیں نشت اولا حاصل ہو چکی ہے تو اب کیوں اس نشت اولا سے تذکیر حاصل نہیں کرتے فلا اولا یعنی عجیب و غریب مسائل ہیں نا فلاسفہ نے کہا کہ جسم نہیں ہو سکتا جسم کیسے ہو گئی ابھی جسمانی حالت میں بیٹھے ہوئے نہیں ہو کیا <laughs> تو جسم ہے نا جسم بھی ہے روح بھی ہے صفات ہیں جسمانی صفات بھی ہیں روحانی بھی ہیں جسمانی لذتیں بھی ہیں روحانی لذتیں بھی ہیں سب کچھ ہے نا ابھی بھی تو والا قد عالم تم اور نشت الولا فلا اولا تزک کرو فلی ماد اللہ تقیسون النش عط الخرا علم نش عط الولا علی سر تزک کرون سے مراد تعتبرون وتتفکرون وتقیسون الامور على امثالها ونظائرها تو یہ مراد اور یہ بالکل واضح دلیل ہے یعنی اتنی شاید ہے والا قد عالم تم النش عط الولا فلا اولا تزک کروں معاملہ بہت سمپل ہے اگر سمجھنا چاہو تو واقعی بہت آسان ہے تم ہو تو لہذا مزید ہو جانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مزید کر دینے پر قدرت رکھتے ہیں افرائیتم افرائیتم ما تحرثون حرث یحرثو حرثا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون وہی بات دیکھیں ایک حدیث میں آیا امام ابن جریر تبری علیہ الرحمٰن نے اپنی صنعت سے نقل کی لا یقول تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ زراۃ بلکہ کیا کہے زراعتو کا کیا مطلب ہے یہاں اس جگہ پہ زرع کا مطلب ہے بیچ سے پودا نکالنا حرف کا مطلب ہے القاء البضرتی فل ارتھ القاء وسقيها وسقيها بالماء بالماء النبات من هذه فلا يقدر عليه خالقها كذلك؟ تو یہ ہے افر آئی تو اللہ نے فیل کی نسبت بھی کی ہے دیکھیں پیچھے بھی فیل کی نسبت کی افر افرآم تفالون شی وزالی یعنی انتم تفعلون شیئا انتم تحرسون تو اس کو علماء کہتے ہیں تمہارے پاس بدایت ہے نہایت نہیں ہے تخدیرایت الحمد للہ کسی کام کو کرنا الحمد للہ ہی الصالحات اتمام اللہ کی نعمت سے ہوتا ہے آپ کام شروع کرتے ہیں لہذا اگر اتمام اللہ کی نعمت سے ہوتا ہے تو شروع کر تو جیسے طلب علم میں کہا جاتا ہے تو شروع آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اختیار میں تو شروع ہی ہے بس آپ کے اختیار میں تو اتمام ہے ہی نہیں آپ پچاس سال کے ہو چکے ہیں لیکن آپ ستر سال تک پہنچتے پہنچتے امام غزالی جیسے عالم بن سکتے ہیں سمجھا رہی ہیں بخت علی صاحب سے کہہ رہا ہوں نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں اس لیے کہ بدایت انسان کے پاس ہے نہایت اس کے پاس نہیں ہے اگر وہ بدایت بدایا میں مخلص ہے اور اپنے عمل پر کوئی اعتبار اس کا وہ نہیں ہے تو انسان نہیں کچھ کرتا انسان بس شروع کرتا ہے اخلاص کے ساتھ شروع کیا اس نے کسی بھی عمر میں ہمارے ایسے بزرگ ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے پچاس سال میں تعلیم شروع کی تو وہ ستر سال میں محدث تھے بڑے تو ایسا ہو سکتا ہے تو کسی بھی یہ جو ہمارا ہے نا کہ لیٹ ٹرین نکل گئی ٹرین کبھی نہیں نکلتی یعنی کہا جاتا ہے نا عربی میں یوں کہتے ہیں فات القطار فات قطار فاطق الان معافی فائدہ یعنی اپنے گھر میں بیٹھو قطار نکل گئی تمہاری ٹرین نکل گئی تو ٹرین نہیں نکلی پیدل چلنا شروع کر دیں کیونکہ ٹرین نے تھوڑی پہنچا پہنچانا تھا پہنچانا تو اللہ میں نہ تھا جی جی کون علی ہاں پہ علی بن مدینی جی جی بہت لیٹ ہم بالکل ایسا ہوتا ہے تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے افرتم ما تحرثون تو تم نے تو القاء البذرہ کرنا ہے نا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون انت الزارع یا رب سمجھا رہی انت الزارع نحن تو آپ نے کیا کہنا ہے القاء البذرة القاء بذرة العلم في قلبك والله سيثمرها والله سيثمرها اذا كنت مخلصا واذا كنت صحيحا نيتي اليس كذلك تو یہ ذہن میں رکھیے اور اگر آپ نے علم اللہ میاں کے لیے سیکھنا ہے تو پھر تو کوئی بھی وقت لیٹ نہیں اگر آپ نے کہنا ہے کہ اچھا ساٹھ سال میں تو میں شروع کر رہا ہوں تو مشہور کب ہوں گا <laughs> ٹھیک ہے کہ نہیں تو مشہوری رہ جائے گی مشہوری اصل میں مقصود ہی نہیں تھی نا تو مشہوری تو مقصود ہی نہیں تھی اگر مقصود علم کے ذریعے اللہ تک پہنچنا تھا تو وہ ساٹھ سال کے بعد بھی ہو سکتا ساٹھ سال کے بعد بھی حفظ کرنے والوں کی بھی مثال ہے قرآن مجید حفظ کی پورے پورے ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس میں کیا بتایا علماء نے البدا یا تو اندم و نہایت اتمام اللہ سبحان و تعالی والنهاية بيد الله سبحانه وتعالى عليكم البداية وعليه النهاية البداية والنهاية ابن کثیر کی تاریخ کا نام بھی افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون تو علماء نے کہا ویسے حدیث میں اس طرح نہیں ہے لیکن کہ اس طرح کہنا چاہیے انت الخالق انت الزارع کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا انتم تزرعونہو ام نحن الزارعون انت الزارع یا رب لو نشاء لجعلناه حطاما اگر ہم چاہتے تو اسے بنا دیتے حطام حطام کس کو کہتے ہیں الشیء المحتوم حطم یحتمو کس کو کہتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہیں پڑھا نہیں تھا کہیں حطم یحتمو ہاں پیسنا ٹھیک ہے حطم یحتمو کا مطلب چورا چورا کر دینا اڑا دینا تو فرمایا لو جعلناه لج... لو نشاء لجعلنا الزرع حطاما اگر ہم چاہتے تو کوئی ایسی آندھی چلا دیتے کہ وہ بالکل چورا چورا ہو کے رہ جاتی فضل تم فضل تم کیا فضل تم فضل تم یعنی کیا ہے فیل ہے ہاں فیل ناقص بالکل تو ایک لام گرا گرا ہوا ہے نا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ضلع اگر آپ اس کو کھولیں گے فکے درام کریں گے تو کیا ہوگا تو اچھا یہ سمیہ ہے اس میں ذہن میں رکھیے ضلع غلو ہم کھولتے فکے ادغام کرتے ہو ضلل تم ظلل تماشین غلط من سمع يسمع افعال ناقصہ میں سے نا ظل جو کہا یغ اصبح باتا ما صورا من فکا ما داما ظل امسا یہ سب کیا ہے افعال ناقصہ میں سے افعال ناقصہ میں سے ہیں تو ظلتم میں ایک لام گرا ہوا ہے اصل میں کیا غولی الطم غلط کیا فرمایا فول تم تفک کا کیا ہے خبر فال ناقصہ کا اسم آتا ہے اور خبر آتی ہے ایسے ہی ہے نا تو ضلع میں انتم کی ضمیر کیا ہے تم وہ اسم ہے اور تفک خبر تفک بتایا تھا پہلے سورہ یاسین میں اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ تفقہ یا تفقہ کا ایک مطلب تو ہوتا ہے ایک پھل اٹھانا اور رکھنا دوسرا اٹھانا یہ ہو پھر باتیں بنانے کے لیے کہ کوئی بات نہ سوج رہی ہو کبھی ایک بات کرنا کبھی دوسری کرنا کبھی تیسری کرنا اس کو بھی کیا کہتے ہیں تفقہون یعنی فول تم جتنا ہم اردو میں کہتے ہیں جتنے منہ اتنی بات تم باتیں بناتے ہی رہ جاتے پھر فضل تم تفکون مراد یہ ہے فضل تم متحرین ماذا تقولون تمہیں یہ نہیں پتا کہ کیا کہیں افروحی تم الما تشربون ہاں ان باتیں کیا بناتے بل فضل تم تفکن اچھا تفکن میں تقولون کا مفہوم ہے نا تقولون اقوال مختلف تو انا اس لیے انا نہیں فضل تم تفکن فتقولون ان لمغرمون بے شک ہم پر غرام پڑ گیا غرام کس کو کہتے ہیں تاوان کو ٹھیک ہے غریم اغرم سے اور اغرم غریب سے قرض کو بھی کہتے ہیں والغارمین لیکن یہ کس باب سے ہے ہاں باب عرفان سے اغرم یغرمو کا مطلب ہے کسی اور کا کسی پر چلان ڈالنا غریم یغرمو کا مطلب ہے خود تاوان پڑ جانا بغیر قطع نظر کے کہاں سے پڑا تو یہ باب فال سے ہے کہ انا لمغرمون بے شک ہم پر مصیبت ڈال دی گئی ہے توان ڈال دیا گیا ہے بل نحن اے بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں حرم یحرم حرم یحرم کہتے ہیں کسی کو کسی شے سے محروم کرنا ٹھیک ہے تو ایک مرحوم ہوتا ہے ایک محروم ہوتا ہے الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن یہ جو مزن ہے نا ویسے صحاب بھی بادل ہوتے ہیں غیم بھی بادل ہوتے ہیں موثرات بھی بادل ہوتے ہیں مزن بھی بادل ہے سمجھا رہی لیکن فرق کیا ہے مزن جو ہے وہ لازماً وہ بادل ہے جو بارش برسائے صحاب ضروری نہیں ہے بادل بارش برسائے غیم اصل میں جو غیم ہے نا وہ سائے کے لیے ہوتا ہے غیم کیا ہے یہ غائن یا میم کا جو مادہ یہ ڈھانپنے کے لیے ہم نے دیکھا غائن ڈھانپنے کے لیے آتا ہے تو غیم وہ ہے جو آ کر سایہ کر دے بس ٹھیک ہے وہ بارش والا بادل نہیں ہے صحاب جو ہے وہ بارش والا بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی اس کو علامات سے دیکھ کر پہچاننا پڑے گا اور مزن کیا ہے جس میں سے بارش نازل ہو رہی ہے وہ مزن ہے اب نازل ہونا شروع ہو گئی ہے نا بارش تو اس کا مطلب ہے اب یہ غیم بھی نہیں ہے یہ محض صحاب بھی نہیں ہے یہ کیا مزن ہے ہاں ٹھیک لیکن سفید بادل سے عموماً بارش نہیں اترتی اچھا جس کا پانی ہاں، اصل میں مسئلہ ہے پانی جس میں سے پانی اترے ویسے بارش کا پانی عموماً میٹھا ہی ہوتا ہے لیکن بہرحال بارش کا جی بارش کا پانی ہمیشہ ہی میٹھا ہوتا ہے سعودیہ میں یا کہیں وہ منرل واٹر کا نام بھی تھا المز ہاں، المز یاد آیا مجھے بہرحال کیا فرما رہے ہیں جی رضوان صاحب ہاں وہ پھر انسانوں کی برسائی بھی ہوتی ہے دیکھیں یہاں انہوں نے موزن کو کیا رکھا کہہ رہے ہیں الموزن انہوں نے بس اتنا کہا ہے صحاب یا بلا خلاف کوئی شک خلاف اس میں نہیں کہ موزن جو ہے وہ بادل کو کہتے ہیں موزن کس کو کہتے ہیں لیکن فرق نہیں بتایا کہ اس بادل میں کیا فرق ہے تو کیا فرمایا کہ لو نشا انتم تم انزل تموہ من المزنی ام نحن المنزلون انت المنزل یا رب لو نشا اجعلناه اجاجا دیکھیں یہ جو حمزہ جیم جیم کا مادہ ہے نا تعجج یا تعجج تعججن یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے آگ کے جلنے کے لیے یعنی تعججت النار کا مطلب ہے اتقدت النار اشتعلت النار سمجھ آ رہی ہے تعججا یہ تعججو تعججن حمزہ جیم جیم اجاج اسم ہے کیا ہے اجاج مصدر وغیرہ نہیں اسم ایسی شے جو کھانے میں اتنی ترش ہو کہ آگ کی طرح حلق میں محسوس ہو اس کو کیا کہتے ہیں اجاج سمجھا رہی کہتے ہیں کہا کہ الاجاج الذي يتعجج في الحلق سمجھا رہی جو حلق میں حلق نہیں ہوتا حلق جو حلق میں کیا ہو ترش ہو بس آگ کی طرح مرچ نہ مرچ آگ کی طرح تیز یہ جو تیزی کا مفہوم ہے نا وہ اجاج کے اندر ہے تو ہم چاہیں تو آسمان سے نادل ہونے والے پانی کو اجاج کر دیں تو پتہ کہ چلا آسمان سے پانی جو نادل ہوتا ہے وہ اجاج نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اجاج بنانے پر قادر ہے لہو نشا اجالنا ہو اجاجن تو فرمایا فلولا تشکرون تو تم شکر کیوں نہیں کرتے دیکھیں پچھلی اور اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے پیچھے آیا تھا لو جا نشا لجا یہاں کیا ہے لو نشا جالنا وہاں جواب شرط پہ لام تاکید آیا یہاں جواب جواب شرط پہ لام تاکید نہیں آیا کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ جو پچھلا فیل ہے وہ کثرت سے واقع ہوتا ہے اور یہ والا فیل اللہ کا یہ کثرت سے واقع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ عموماً بارش سے نازل ہونے والے پانی کو کھاری نہیں کرتے لیکن آندیاں چل کے کھیتیاں تو تباہ کرتی ہی رہتی ہیں تو وہاں تاکید زیادہ ہے نا کیونکہ جواب شرط وہاں زیادہ واقع ہوتا ہے تو لج النا ہے اور یہاں جواب شرط کم واقع ہوتا ہے تو جالنا ہے یاری فرق ملوز خاطر رہا ہے لو نشا لج النا ہوشا جالنا ہو اجاجا أي في أكثر الأحيان ما نجعله أجاجا ولكن كثيرا ما نحتم الزرع هل كذلك؟ ہاں ایسیڈیٹی والا ماں بالکل وہ جلنے کا ہاں وہی ایسیڈیٹی یعنی آپ یوں کہیں کہ الما الحامد حمد کس کو کہتے ہیں عربی میں ایسڈ کو حمد کس کو کہتے ہیں ایسڈ حامیم دود اچھا لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشكرون فرأيتم فرأيتم النار التي تورون اورا يوري ايرا اكجلانا واورا يا اس کا مادہ ہے یہ جو دو چقمقاق جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو پتھر ہوتا ہے جس کو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے ورز زند زند وہ پتھر ہیں جس میں سے آگ نکلتی ہے تو ان کو اس کو رگڑنے کو بھی کیا کہتے ہیں ورا ورا یری ورین ورز زندہ اور ویسے آگ جلانے کے لیے باب افال سے استعمال ہوتا ہے او را یوری ای را بات واضح تو فرمایا کہ افرائیتم النال نار اللتی انتم تشعلونها انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون بل انت المنشئ یا رب انتم یعنی افرائیتم النار اللتی تورون انتم انشأتم شجرتها ہاکی ضمیر نار کی طرف کیا تم نے آگ والا درخت پیدا کیا یعنی آگ کے اندر درخت سوری درخت کے اندر آگ تم نے رکھی ہے اور اس میں آپ باقی بھی لے سکتے ہیں کوئی کہے کہ نہیں ہم پیٹرول سے بنا لیں گے تو آگ کی خاصیت اس کے اندر کس نے رکھی ہے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے جو بھی چیز ہوگی وہ فہم ہوا وہ کوئلہ ہوا تو تم نے انشا تم یعنی وہ تم نے زمین کے اندر جو ہے وہ یہ اقوات رکھی ہوئی تھی سیدھی سی بات ہے انسان تو بس مہمان کی طرح نکال کے لیے چلا جا رہا ہے یعنی انسان سمجھ ہے ہم نے بہت کچھ کر لیا تسخیر تسخیر ایسی کی تیسی چیزیں ہی نہ ہوتی تو تصویر کہاں سے کرتے تو <laughs> سمجھ آ رہی ہے کہ عجیب بات تو فرمایا ان تم انش تم شجا روتا ام نحن المنشئون انت المنشئون یا رب نحن جعلناها تذکرہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے ہاں؟ نہیں آگ کی طرف نحن جعلناها تذکرہ علماء نے کہا تذکرت تذکرتن للنار الاخرہ یعنی آگ میں دو چیزیں ہیں یہ پہلے بھی میں بتایا تھا کہ سورہ قاف میں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بتاتے ہیں کہ اس میں تذکیر حاصل کرنا پہلے ہے انتفا بعد میں ہے وہ تو بھی ہم نے دیکھا تھا نا پہلے کہا تھا سورہ قاف میں پہلی والی آیت میں کیا آیا وہاں کیا تھا رتم پہلے یہ آیا اس کے بعد ونزلنا من السماء ماء فانبتنا به جنات وحب والنخل باسقات لها طلع رزق تو التذکیر اولا ثم الانتفاع یہاں بھی وہی ہے متان بعد میں تذکرہ پہلے بہت اہم بات ہے یعنی یہ سمپل بات نہیں ہے اہم بات اس طرح ہے کہ تم کسی شے سے بھی انتفا حاصل نہیں کر سکتے تمہیں صلاحیت نہیں ہے کرو گے تو جرم ہوگا اگر تم نے پہلے اس میں اللہ کی نعمت کا مشاہدہ نہ کیا یعنی اللہ کو مان کے اس کی طرف نعمت کی نسبت کر کے تمہیں ان چیزوں سے انتفاع کا حق ملتا ہے مگر نہ وہ تسخیر نہیں ہے وہ تو جرم ہے اگر تم اس میں تذکرہ کا مفہوم کھو چکے ہو اور صرف متا کا مفہوم رکھتے ہو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو تذکرہ کیا ہے پہلے ہے وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن اراد اراد ان يذكر او ٹھیک ہے نعمت بھی اس میں لیکن لمن اراد اراد ان يذكر او تو نحن جعلناها لان هذه النار بالنار آخرت کی نار کی یہ یاد دہانی ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں بات الارض القوا یا قوا دونوں استعمال ہوتے ہیں قاف با ممدودہ الف ممدودہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں بیاں کو بیاں کو کس کو صحرا ہے غابہ ہے میدان ہے کچھ بھی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے الارض ال یہاں لکھا ہے الارض القوا کچھ تو الارض ہاں تو تو اب کیا ہے مقوین کون ہوا اقوا یقوی کا مطلب کیا ہے اقوا الارض القوا میں سفر کرنا داخل ہونا تو دیکھیں اسبا یوسب کیا ہے صبح میں دخول امسا یمسی کیا ہے شام میں دخول دخول اقوا یقوی کیا کیا ہے قبا میں تو للمقوین کا مطلب ہوگا للمسافرین الذین یسافرون فی فی البریت والصحراء والغابات فهم ينتفعون بهذه النار اللیل علیہ ذالب یہ مراد ہے للمقوین فسبح باسم ربك العظيم أي بعد أن سمعت كل هذه الأدلة وبعد أن عرفت أن الله هو الخالق وأن الله هو الفاعل فعليك أن تسبح فاق مطلب يه بس یہ سارا کچھ سن لیا نا تو بس اللہ کی تسبیح بیان کرو جو رب عظیم ہے تمہارا رب عظیم اس کی تسبیح یہ یہاں بھی آیا ہے صورت کے آخر میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ اجالوحا فی رکو اس آیت کو اپنے رکو میں رکھ لو یعنی رکو میں اس پر عمل کیا کرو تو فصب کے العدیم پر عمل کیسے ہوگا رکو میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اب امام رضا آخری بات امام راضی علیہ الرحمٰ نے احیا کیا نام امام راضی اور غزالی جو ہے مکس ہو گئے امام راضی علیہ الرحمٰ نے تفسیر کبیر میں تفسیر کبیر میں یہ بہت ہی خوبصورت رب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں افر عی تم ما تم تمنون میں انسان کے خل کا بیان تھا اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں نا ان میں انسان کی بقا کی جو بنیادی چیزیں اس کا بیان ہے یعنی افر عی تم تم ماں کیونکہ سارا کچھ زمین سے آتا ہے پیدا کر لیا ما تمنون تم تخلق نہ ہو امن نحن الخال اس کے بعد بقا کیا ہے حرف زمین انسان کا سارا کھانا زمین سے اس میں تو کوئی شک نہیں سارا کھانا اگر گائے بیل ہم کھاتے ہیں بکری اور مرغا تو وہ بھی زمین سے ہی کھا رہے ہیں ان کی غذا بھی کہاں سے آ رہی ہے زمین سے سارا دار و مدار انسان کی غذا کا زمین پر ہے کوئی شک نہیں اچھا زمین پر غذا ہے اچھا وہ میاں نے حرف بتا دیا زراعت اس کے بعد پانی ہے ٹھیک ہے پانی کا بتا دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ تو یہ پانی اور کھانا اور پھر معالجتے یعنی کھانے کو کھانا کیسے ہے اس کے لیے آگ کا بیان ہے تو آگ کھانے کے لیے بھی اور جسم کی حفاظت کے لیے بھی ہے سردی میں گرمی یہ ہو گیا انسانی بنیادی ضروریات جسمانی اس کی بقا کا سامان اور اگلی آیت سے اب کیا شروع ہو رہا ہے انسان کے حقیقی وجود کی بقا کا سامان فلا اقسم و النجوم و لقسم اللہ تعالم عظیم ل لقرآن کریم تو یہ ربط ہے انسان کو پیدا کیا جسمانی بقا اس طرح ہے اور حقیقی بقا انسانی وجود کی روحانی بقا کیسے ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسوہ للمطہر اور اس کے بعد اس, دو اس پورے وجود کی انتہا کا بیان ہے فلو لا اذا بلغت الحلقو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے کہ دنیا میں چلے جانے کے بعد تین کیفیات ہے فاما ان کا نمین المقربین اور علم نہایا جو شروع میں تھا نا وکن تم ازوا جن وہی بیان آخر میں ہے ہاں کوئی شک نہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو سوال ہی اللہ میں ایسے کر رہے ہیں افارا تم افارا تم دماد اللہ تو فکر دماد اللہ تم ضرور پورے دومر ان شاء اللہ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السورة مكية وقد ورد في سنن النساء عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فنقول لا يفتر يصوم كل يوم فنقول نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يفتر ويفتر فنقول لا يصوم یعنی فی بعض الاحیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصوم ایاما متتاليه وهذا ما يسمى بصوم الوصال اليس كذلك وفي بعض الاحيان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم لم يكن يصوم حتى تقول امهات المؤمنين انه لن يصوم ثم قالت وكان يصلي في وكان يقرا في كل ليله بني اسرائيل والزمر وهذا الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ليلة سورة الإسراء وسورة التي نحن بصددها سورة الزمور فهمتم هذا الكلام؟ فهناك أشياء كثيرة وصور كثيرة النبي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نداوم على واحدة من هذه السور إما أن نقرأ سورة الواقعة وإما أن نقرأ سورة الملك أو نقرأ سورة الزمر أو نقرأ سورة بني إسرائيل سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب مبتدا من الله العزيز الحكيم وهو خبر فهذا الكتاب نزل من عند الله سبحانه وتعالى نزولا منجما ومفرقا هذا هو معنى التنزيل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي إن هذا الكتاب يشتمل على الحق فاعبد الله مخلصا له الدين أي مخلصا له الطاعة والعبادة والنية هذا هو المراد بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى ثم قال ألا وهي كلمة تنبيه أي تنبهوا واستيقظوا واسمعوا هذه الكلمة التي ستقال لكم وأي كلمة هذه ألا لله الدين الخالص لله الله سبحانه وتعالى لا, يحس لا يستحق إلا أن تكون العبادة له خالصة هذا هو المعنى فلماذا قال ألا عليكم أن تخلصوا العبادة لله فإذا أشركتم فإذا أشركتم فإن هذه العبادة لن تكون مقبولة عند الله وهناك حديث رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم إني أقاتل أو أعمل عملا صالحا أو أتصدق أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى وثناء الناس يعني أريد بها وجه الله ولكن أريد مع وجه الله سبحانه وتعالى أن يثني علي الناس أليس كذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان الله لا يقبل اي عمل شورك فيه شورك فيه ثم قرأ هذه الآية ألا لله الدين الخالص النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وعلى إخلاص النية فمن عمل عملا صالحا وأراد به وجه الله وشيئا آخر أيضا فهذا العمل لا يقبل عند الله وهذا شيء خطير جدا إذا فكرنا في هذا فهذا شيء خطير ويسهر الإنسان ويؤرق الإنسان بحيث لا يستطيع ينام إذا فكر مليا ودقيقا على مثل هذه الأحاديث التي تنبهنا على أمر الإخلاص إذا فكرناها مليا ما نستطيع أن ننام في الحقيقة لأن من مثلا طلب العلم لكي يكون مدرسا مثلا أو لكي يكون مشهورا أو لكي يصرف وجوه الناس كما ذكرنا بالأمس فهذا العلم والعمل ليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى فالعلم عبادة أليس كذلك فالعالم ولذلك إيش قال الإمام الغزالي العام عالم الذي لا يريد أن يظهر علمه إنه فقط يظهر علمه لأن الناس محتاجين إليه محتاجون إليه فهو ينفعهم ولكنه لا يريد أن يظهر نفسه فمن أراد أن يظهر نفسه بالعلم فهو أجهل الجاهلين فهو أجهل الجاهلين ليس كذلك؟ فهذا شيء خطير يعني هذه الآية فقط ألا انتبهوا ألا انتبهوا لله الدين الخالص أي الله لن يقبل سوى الدين الخالص وهو خالص لوجهه الكريم فماذا قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أي يعبدون من دون الله آلهة ماذا يقولون قائلين المحزوف قائلين ما نعبدهم أي ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا لكي يقربون إلى الله زلفا نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نتقرب إليه ونجعل هذه الآلهة وسيلة إليه ليس كذلك ولكن إيش معنى أنهم ما هو المعنى أنهم يتقربون إلى الله زلفة هل كانوا يعتقدون بالبعث لم يكونوا يعتقدون بالبعث فمعناه نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء حاجات الدنيا هذه الشفاعة التي كانوا يعتقدونها في آلهتهم هذه الشفاعة ليست في الآخرات لازم نعرف هذا الشيء لماذا؟ لأنهم لم يكونوا معتقدين للآخرة أليس كذلك؟ فهذه الشفاعة الشفاعة في حاجات الدنيا كما نرى أن كثيرا من الناس الذين يأتون إلى هذه القبور ويتوسلون بأولياء الله سبحانه وتعالى إلى الله فهم ما يطلبون من الولي أن يشفع لهم في الآخرة ہم فی الحقیقہ یطلبون من الولی قضاء حاجاتهم فی الدنیا فلان یرید الولد فلان یرید الرزق فلان یرید الوظیف فکل الامور تتعلق بالدنیا وهكذا كان المشركون يفعلون كانوا يتقربون إلى الله بهذه الآلهة لقضاء حاجاتهم في أمورهم الدنيا وليست في الأمور الآخرة ان الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار نعم من سيقرا تنزيل الكتاب اي القران مبتدا خبره من الله العزيز الحكيم فليس قول المفترض كما يزعم الجاهلون يزعم زعم يزعم يزعم يزعم مفترا كما يزعم الجاهلون إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي متلبسا بالحق والصواب وذلك يوجب قبوله والعمل بكل ما فيه وإخلاص العبادة لمن لمن أنزله لمن أنزله أي إخلاص العبادة لمن أنزل القرآن فاعبد الله مخلصا له الدين العباده غايه التذلل للمعبود والدين هنا العبادة والطاعة والإخلاص فيه أن يمحض العبد عبادته لله تعالى ولا يجعل له شريكا فيها ولا يجعل ولا يجعل أن أن يمحض ولا يجعل ولا يجعل له شريكا فيها ولا يقصد بعمله إلا وجه الله تعالى فلا يشبه بشيء من الرياء فلا يشوبه فلا يشوبه بشيء من الرياء شاب يشوب خلط يخلط قد ذكر ذكرنا هذا وإن لهم عليها لشوبا من حميم أي خلطا من حميم نعم والذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة يعبدونها قائلين ما نعبدهم إلا ليطرفنا إلى الله زلفا ويشفع لنا عنده فيما ينوبنا من آه ہاں، فيما ينوبنا من امور الدنيا فهمتم ہاں۔ ان الله يحكم بينهم وبين خصمائهم خصمائهم خصما وبين خصمائهم الذين هم المخلصون له مخلصون له الدين يوم القيامه آه ہاں، يعني یعنی ان الله يحكم بينهم اي بين المشركين والمؤمنين يوم القيامه فيما هم فيه يختلفون من التوحيد والشرك بإدخال الموحدين الجنة والمشركين النار فقولوا ما نعبدهم حال من فاعل اتخذوا وجملة إن الله يحكم بينهم خبر الموصول خبر الموصول إيش؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فین الموصول والذین والذین اتخذوا من دونه اولیاء كلهم مبتدا وبعد ذلك ما نعبدهم هذه جمله حاليه قائلين ما نعبدهم فاين الخبر الخبر ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون خبر الموصول خبر الموصول اي الموصول مبتدا والذين اتخذوا والخبر ان الله يحكم بينهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه لو اراد الله الشيء الاول الذي يذكره العلماء في البلاغه ان القضيه الشرطيه تكون صحيحه لو كان الشرط مستحيلا علیہ كذلك الجملة تكون صحيحة القضية الشرطية ليس من الضرورة أن يكون الشرط فيها ممكنا بل قد يكون مستحيلا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كان للرحمن ولد فهل هناك احتمال أن يكون للرحمن ولد؟ لا يوجد احتمال فالجملة شرطية والشرط قد يكون محال ولذلك نقول الفرض بالمحال ليس بمحال محال فلو اراد الله ان يتخذ ولدا فهل يصح ان يريد الله سبحانه وتعالى الولد ما يصح لماذا ما يصح هل الله ليس بقادر الله قادر ولكن اذا اراد الولد وصار له الولد وهذا الولد سيكون متجانسا لله سبحانه وتعالى من جنسه فهذا الولد لن يكون اله لأنه من جنس لأن, لأن له جنس والذي له جنس لا يكون إلها والذي يكون له مثل لا يكون إلها وكذلك الأب إذا كان له ولد فهذا الولد من جنسه أليس كذلك فكيف يكون إلها وقد عرفنا بالأدلة العقلية القطعية والنقلية أيضا أنه يستحيل في الوجود أن يوجد إلها أليس كذلك فقد عرفنا ان هذه الاراده ايضا مستحيله عقلی طور پہ تجانس لازم آتا ہاں؟ نعم لا لا لا لا اذا كان الولد يكون من التولد وقد ذكرنا هذا الشيء في سوره الانعام اذا قلنا الولد بمعنى انه متولد متولد التولد يكون من جزء أليس كذلك وهذا هذا المعنى داخل في معنى التولد إذا قلت ولد فمعناه أنه من جزئه من جزئه فإذا وهناك أدلة أخرى إذا كان من جزء الوالد فالوالد مركب فالوالد إيش مركب وكل ما كان مركبا فهو حادث فهو حادث والمركب معناه أن أحدا ركبه هكذا وكان من الإمكان أن يكون كبيرا أو صغيرا أو يكون فيه أجزاء أكثر مما فيه أليس كذلك؟ فكل هذه دلائل الحدوث ولذلك قلنا لو أراد الله أن يتخذ ولدا هذه جملة الشرطية والشرط فيه مستحيل والشرط فيها مستحيل ولكن هناك تفسير آخر وهو إيش؟ لو أراد الله وهذا هذا التفسير هو ما ذهب إليه المصنف وهناك تفسير آخر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء فمعناه لو كان له ولد فهذا الولد بالتبني وليس ولدا حقيقيا أليس كذلك فالله قد يكرم أحدا من الناس من المخلوقين بأن يقول له أنت ولدي فهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى وهذا من باب ما ورد في التوراة والإنجيل إذا, كان أو إذا كانت هذه العبارة ليست محرفة كثير من الأنبياء في العهد القديم يقولون أبي أليس كذلك؟ هم ينادون الله سبحانه وتعالى باسم الأب فهذا إيش؟ كأن الأب يرعى ولده فكذلك الله سبحانه وتعالى يرعى مخلوقه أليس كذلك؟ ولذلك ورد في الحديث وهو فيما أظن الله عالم ضعيف الخلق عيال الله یعنی سبحانه وتعالى فهذا ممكن یعنی لو ارا نعم هو كان يقول ان هذا كان تعبيرا شائعا في عهد الانبياء فهم كانوا ينادون الله سبحانه وتعالى باسم الاب فظن بعض الناس انه اب حقيقي والله اعلم فايش المعنى اذا لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق لكان مخلوقا لكان مخلوقا فإذا كان مخلوقا فليس ولدا حقيقيا فليس ولدا حقيقيا بل هو ولد بالتبني بالتبني إيش لبالك يعني هو فقط الإكرام يعني الله نسب أشياء كثيرة إلى ذاته الشريفة أليس كذلك نسب البيت إلى ذاته نسب الناقة إلى ذاته نسب الروح الإنسانية إلى ذاته أليس كذلك فكذلك كان من الممكن أن ينسب احد من المخلوقين الى نفسه باسم الولد باسم الولد فهذا قد يكون تفسيرا والله اعلم لانه لم يقل لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاتخذ لو قال هكذا قلنا نعم هذا محال ولكن لو اراد الله ان يتخذ ولدا بمعنى ان يكرم احدا ويسميه ولدا فهذا ممكن في ذاته الذي هو مستحيل في ذاته ان يكون لله ولد حقيقي اما ان يكون له ولد تشريفي فليس مستحيلا بذاته ولكنه مستحيل لماذا بغيره لاننا عرفنا من الشرع ايضا ان الله لم يسمي احدا ولده فهو مستحيل ولكنه مستحيل ايش شرعي وليس مستحيل ذاتي عقلي فهمتم ولا لا فهذا قد يكون تفسير والله اعلم اقرا التفسير لو أراد الله من يتخذ ولدا قال المشركون الملائكة بنات الله وقالت اليهود أزير بن الله أو هذا ذكر إلى تفسير ثالث أيضا يعني في معنى الكلام أنه أن الله يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لا أنتم ما لا ما تشاءون أنتم ما يشاء أي من الذكران مثلا ولكن هذا التفسير يعني فيه غرابة ان لو اراد الله ان يتخذ ولدا ما كان يتخذ كما تقولون انتم ان الملائكه بنات الله سبحانه وتعالى بل كان سيتخذ الذكران الولد والله اعلم ولكنه فسرها كذا وقالت النصارى المسيح ابن الله فرد الله تعالى عليهم بأنه لو أراد اتخاذ الولد على ما يظنونه لاختار من خلقه ما يشاء هو لا ما يختارونه هم ويشاءونه لكنه لم يختار أحدا فدل ذلك على أنه لم يرد اتخاذ الولد وهو نظير قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين <coughs> هذا ما ذكرنا أن الإرادة ممتنعة لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات واتخاذ الولد محال كما ثبت بالبرهان القطعي فتستحيل إرادته وجعلها في الآيتين شرطا وتعليق الجواب عليها لا يقتضي إمكانها وقد عرف في فصيح الكلام تعليق المحال على المحال جوازا ووقوعا على ان الوالديه تقتضي التجانس بين الوالديه تقتضي التجانس التجانس ايش ان يكون من نفس الجنس او ان يكون من الجنس نفسه اذ هو بضعه من بضعه هذا ايضا صحيح ولكن كما في الحديث فاطمه بضعه مني جزء البضعه جزء امم وقد ثبت أن كل ما سواه تعالى حادث مخلوق له فيلزم بموجب التجانس أن يكون فيلزم فيلزم فيلزم بموجب التجانس أن يكون المخلوق من جنس الخالق وهو يستلزم حدوث الخالق أو كدم المخلوق وكلاهما محال سبحانه سبحانه يعني بعد ذلك مباشرة قال سبحانه أي سبحانه أن يريد اتخاذ الولد سبحانه أن يريد اتخاذ الولد هو الله الواحد ليس له مثيل وليس له جنس وليس له نظير وليس له شبيه وليس له ند القهار الذي يقهر كل شيء يقهر كل شيء خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل هذه الآية يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل فيها دليل على كروية الأرض وهي أو وهو دليل صحيح استدل به بعض العلماء قبل وجود العلم هذا هم استدلوا بهذه الآية على كروية الأرض كيف؟ لأنهم يقولون كور يكور التكوير هو لف الشيء لف لف الشيء على شيء مستدير المستدير في صورة الدائرة لف الشيء على المستدير كما نقول فلان يكور العمامة على رأسه فلان يكور العمامة على رأسه ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور إمامته الكور الذي يكور على الرأس فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكور عمامته على الأرض فسجد عليه فسجد عليه فالتكوير لا يكون إلا لشيء مستدر عرفنا هذا الشيء فحينما قال الله سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار يكور وإذا شفنا مثلا وإذا رأينا الأرض من القمر ورأينا اختلاف الليل والنهار على كرة الأرض وأسرعنا هذا المنظر يعني یعنی صورنا وبعد ذلك أسرعناه فكيف سنشوف الليل والنهار الليل والنهار هكذا سنشوف أليس كذلك؟ فتکویر اللیل والنہار یدلو على ان الارض کرہ على ان الارض ایش کرتن او فی صورت الکررہ والکررت ایضا من هذا ليس من هذا کررہ یکررو ولیکن بعض العلماء قالوا کورا بمعنى ان الشیع کر على نفسی کررہ یکررو کررہ یکررو مرتا بعد مرتا فهذا دليل فيه إشارة لا نقول إنه نص صريح لأن التكوير له معاني أخرى أيضا ولكنه إشارة قوية إلى كروية الأرض خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار أي يغشي الليل النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار نعم خلق السماوات والأرض بالحق أي متلبسا بالصواب مشتملا على الحكم والمصالح ومن كان هذا شأنه استحال أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد وقد اشتملت هذه الآية التي بعدها على ثمانية أدلة على كمال قدرته تعالى وعلى بهدته وقهره ما سوى خلق السماوات والأرض بالحق والقمر تقبرل نحاع و اقسو و تصویر الشمس القبر کی مناف ال وحلک وخلق و حضرۃ آدم وخلق الأنعام ثمانية أزواج وتطور الأجنة في بطون الأمهات يعني هذه الآيات القادمة فيها ثمانية من الأدلة على وجود الله وعلى قدرته وعلى صفاته وعلى أن الولد مستحيل في حقه يكبر الليل على النهار تكبير الشيء إرادته إدارته أدار يديره إدارته تكبير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة أي

أدوار الإمامة مجتمعة وفيما نحن فيه متعاورة إيش المعنى؟ حينما نكبر العمامة على الرأس فكل هذه الاكوار تكون مجتمعة اليس كذلك؟ وفي مثل هذه الحالة الكور يأتي بعد ذهاب الكور الاخر متعاورة يتعاورون ويتناوبون التعاور التناوب ایک کے بعد دوسرے کی باری کا آنا وقريب منه قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وقيل المعنى يزيد الليل على النهار ويضمه إليه بأن يجعل بعض أجزاء الليل نهارا فيطول النهار عن الليل بمعنى قوله يولج الليل في النهار يدخل النهار في الليل فيقصر الليل ويزيد النهار ليس كذلك ويزيد النهار عن الليل ويضمه إليه بأن يجعل بعض أجزاء النهار ليل فيطول الليل على النهار وهو كقوله تعالى يولج, النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كل يجري لأجل مسمى هو وقت نهاية دورته أو وقت, وقت انقطاع حركته صدق الله العظيم نكتفي بهذا القدر